کیا ہوا سکون دل میرے مشیر محبوب ہے مطلعے کے اشعار ہے سکون دل اگر اللہ مشکل اپنے ناس سرکش کو دبا پاتا بہت مشکل اپنے ناس سرکش خوشی ہے مالو دولت میں خدا کی سرکشی سے خود خوشی ہے مالو دولت میں کبھی اللہ والوں سے نہیں ایسا سنا جاتا کبھی اللہ والوں سے نہیں ایسا سنا جاتا خدا کی سرکشی سے خود خوشی ہے مانو دولت میں کبھی اللہ والوں سے نہیں پھر کیسے پا جاتا بدون حکم خدا کا انسدا پھر کیسے پا جاتا حضرت نے فرمایا اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں ارشاد فرمایا وہ لدی اندر سکینت فی قلوب المؤمنین وہ وہ ذات ہے وہ نازل کرتی ہے وہ لدی انزل وہ ذات ہے نازل کرنے والی وہ لدی انزل فی قلوب المؤمنین مومنین کے قلوب میں فی فرمایا اللہ نہیں فرمایا کہ قلوب کے اوپر نہیں بلکہ دنوں کے اندر اللہ تعالیٰ سکینہ نازل فرماتے ہیں سکون نازل فرماتے ہیں سکینہ کی تفسیر حضرت نے فرمایا کتابوں میں لکھا ہے وہ سکینت یا نور یس تقرر قد کے قلب میں قرار پا جاتی ہے اور پھر جہاں جاتا ہے جس طرح حدیث پاک میں ہے کہ اللہ ان نفل جسد محتم ادا فلاحت فلاح السدو فصد الجسد کلو اللہ وحی القلب حدیث پاک میں ہے کہ تمہارے جسم کے اندر ایک گوشت کا لوتھڑا ہے ٹکڑا ہے اگر اس کی اصلاح ہو جائے تو سارا جسم کی اصلاح ہو جائے اور اگر اس میں فساد ہو تو سارے جسم سے فساد برآمد ہوگا تمام اعضا سے گندے گندے کام ہوں گے الٹے سیدھے کام ساتے ہوں گے حضرت نے فرمایا کہ جس کے دل میں سکینہ ذہنی سکون یہ نور نہیں ہوتا وہ ایسے چلتا ہے جیسے باولا کتا ہوتا ہے پاگل کبھی اس کی چال جو ہے سیدھی نہیں ہوتی کبھی ادھر کو جاتا ہے کبھی ادھر کو جاتا ہے اور جس کے دل میں اللہ تعالیٰ متجلی ہوتے ہیں اللہ تعالیٰ کے اخبارات ہوتے ہیں اس کی خاص شان ہوتی ہے اور وہ ہر وقت اللہ کے نور کو لیے چلتا پھرتا ہے نگاہیں اس کی نیچی ہوتی ہیں کسی کی طرف نگاہ اٹھا کے نہیں دیکھتا سکون دل جو ہے وہ اللہ کے قبضے میں ہے مال و دولت میں اور اسباب راحت میں نہیں ہے بلکہ اللہ کے قبضے میں ہے اور وہ اس کو دیتے ہیں اس کے دل میں نازل کرتے ہیں جو تقوا سے رہتا ہے تقوا اختیار کرتا ہے اگر تقوا اگر مال و دولت سے یا معاشی ترقی سے یا سائنس میں ترقی سے یہ چیز حاصل کی جا سکتی ہوتی تو کافر بھی پا جاتے ہیں لیکن کافر تو کافر تو اور بے چین ہے اور خودکشیاں کر رہے ہیں سکون دل اترتا ہے سے اہل حکم خدا ادا سدا پھر کیسے پا جاتا اگر پٹرول کی مانند ہوتا یہ سکون دل اگر پٹرول کی مانند ہوتا یہ سکون دل زمین کر کے بورنگ اس کو ہر کافر بھی پا جاتا زمین میں کر کے بورنگ اس کو ہر کافر بھی پا جاتا بتوں کے عشق سے دنیا میں ہر آ ہوا پاگل بتوں کے عشق سے دنیا میں ہر عاشق ہوا پاگل گناہوں سے سکوں پاتا تو کیوں پاگل کہا جاتا گناہوں سے سکوں پاتا امردوں سے دور ہو جاؤ امردوں لڑکوں کو کہتے ہیں جن کے بتا نہ آئی ہو جو دس بارہ سال کے بعد ان کی عمر ایسی آ جاتی ہے جس کو بھیگنا کہتے ہیں اور پھر کسی کو اٹھارہ برس کسی کو بیس برس میں مراد یہ ہے کہ چہرے پر کشش رہتی ایسے لڑکوں کو دیکھنا حرام ہے ان کو بھی دیکھنا اور ان کے قریب رہنا بھی نقصان دہ اور میرے حضرت نے فرمایا کہ سارے لوگ جو جن جن کے چہرے میں کشش ہو اگر داڑھی بھی آ گئی ہو بعض چہروں میں کشش باقی رہتی ہے ان کو بھی دیکھنا جائز نہیں بچو گندے عمل سے امردوں سے دور ہو جاؤ اگر یہ تیل اچھا تھا خدا پتھر نہ برساتا اگر یہ کو آسمان تک لے گئے اور وہاں سے اس کو الٹ دیا تو اس کے الٹنے کے بعد حضرت نے فرمایا کہ اس کے بعد تو کوئی گنجائش ہی نہیں رہتی کوئی کسی کا وہ ملے نام و نشان بھی نہ رہتا لیکن اس کے باوجود اللہ کا غصہ ٹھنڈا نہیں ہوا اللہ تعالیٰ نے ان پر پتھروں کی بارش فرمائی اور ہر پتھر پر پتھر پر اس کے مجرم کا نام بھی لکھا ہوا تھا کس قدر ناراضگی کس قدر غضب اللہ تعالیٰ کا نازل ہوا اس کے سے دور جا ہو کریے نہ برساتا بلکہ حضرت نے فرمایا کہ بعض بعض صوفیوں کے لیے امردوں کا فتنہ زیادہ خطرناک ہے کیونکہ اللہ کے راستے میں چل رہے ہوتے ہیں بار بار تاکید کی جاتی ہے کہ محرم عورتوں کو نہ دیکھو تو اس کا تو ان کو خیال رہتا ہے محرم عورتوں کی طرف نظر نہیں اٹھاتے لیکن امردوں سے جو ہے بے احتیاطی کر جاتے ہیں تو شیطان جانتا ہے کہ صوفی کو ہم بہکائیں گے یا ہمارے بہتانے مشکل سے آئے گا عورت کو دکھلائیں گے نہیں دیکھے گا اس طرح امردوں کے جال میں پھنسا دیتا ہے کہ اس کو غیر اہم سمجھ کے اور اس کو دیکھنا شروع کر دیتا ہے اور دل میں غیر اللہ جم جاتا ہے اور اللہ سے دور ہو جاتا ہے اس لیے امردوں سے بھی خوب احتیاط کرنی چاہیے بچو گندے عمل سے امردوں سے دور ہو جا اچھا نہ برسا نہیں ممکن مم کن راہ میرا قدم رکھنا نہیں ممکن تھا راؤ ہے میرا قدم رکھنا اگر بے کرم کی دل نہیں کوئی صدا پاتا یعنی جب تک اللہ تعالیٰ کسی بندے کو جلد نہ فرمائے اپنا بنانے کا ارادہ نہ کرے بندے کا اللہ کا راستہ طے کرنا ممکن نہیں ہے اللہ تعالیٰ میں شاد فرماتے ہیں قرآن پاک میں وَلَوْ لَا فَضُ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُهُ مَا زَكَى مِنْكُمْ مِنْ أَحَدٍ أَبَدًا اللہ یزکی نبا ہے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جب تک اللہ تعالیٰ کا و رحمت نہ ہو تم میں سے کسی کا دب کیا نہیں ہو سکتا کوئی اللہ کے راستے میں چل نہیں سکتا کوئی مشتق پہنچ نہیں سکتا نہیں ممکن تھا ان کی راہ قدم رکھنا کرم کی دل نہیں کوئی پتا یہاں لہٰذا شکر بھی ادا کرنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ نے ہم کو اپنی یاد کی توفیق کی اپنے راستے میں چلنے کی اللہ تعالیٰ نے توفیق عطا فرمائی کیونکہ یہ ایک ایک طبقہ ایسا ہے جو اللہ تعالیٰ سے دوری کے اور ناراضگی کے کام کر رہا ہے ڈٹائی کے ساتھ کر رہا ہے خود کو ندامت بھی نہیں ہے اور گناہوں میں پڑا ہوا ہے لتا لتا پڑا ہوا ہے اور ایک آدمی ہے جو چلنے کی کوشش کر رہا ہے اور اگرچہ وہ چل نہیں پاتا ہے گر گر پڑتا ہے لیکن پھر بھی جو ہے وہ اٹھ کے پھر چلنا شروع کر دیتا ہے کچھ روتا ہے گڑ گڑاتا ہے اور شرمندہ ہوتا ہے کہ اللہ میں کتنا کمزور ہوں کتنا میں گناہوں میں پڑا ہوا ہوں کتنا دور ہوں آپ سے روتا ہے گڑ گڑاتا ہے تو یہ یہ آدمی جو ہے یہ قابل رشک ہے اور انشاءاللہ اس کو اللہ ضرور ملے گا اور ایک آدمی جو ڈٹائی سے چل رہا ہے اس سے اللہ کی اور ناراضگی اور قدم ہے اور جو آدمی پڑتا ہے لیکن چل رہا ہے اللہ کے راستے میں اور ندامت سے آنسوؤں سے اپنے مولا کو راضی کرتا رہتا ہے ان شاء اللہ تعالیٰ ضرور کامیاب ہوگا تو اللہ تعالیٰ کا خوب شکر ادا کرنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ نے ہم کو اپنے راستے میں چلنے کی توفیق عطا فرمائی یہ ان کا جذب ہی ہے ہمارے ساتھ کے ہم یہاں اللہ کی یاد کے لیے بیٹھتے ہیں جو بھی جہاں بھی اللہ کی یاد کی مجلس ہوتی ہے وہاں جمع ہونا جانا وہ اللہ تعالیٰ کی مہربانی اور ان کے جذب کی علامت ہے نہیں ممکن میرا آدم رکھنا اگر جلد بے کرم کی دل نہیں کوئی صدا پاتا میں تھک جاتا ہوں اپنی داستان درد سے اختر میں تک جاتا ہوں سنی داستان درد سے مگر میں کیا کروں تو بھی نہیں مجھ سے رہا جاتا مگر میں کیا کروں تو بھی میں تک جاتا ہوں اپنی دادتا سے داس میں درد سے در مگر میں کیا کروں چی نہیں مجھ سے پردیس میں تذکرہ وطن یعنی دنیا کے پردیس میں آخرت کے وطن اصلی کا تذکرہ مجرمانہ خوشی ارشاد فرمایا کہ اچانک نظر سے بھی پناہ مانگو کیونکہ نفس تو خوش ہو جاتا ہے اس حرام خوشی سے بھی معافی مانگو کیونکہ حرام خوشیاں موقع عذاب پر نازل ہیں جس قوم پر آزاد نازل ہوا اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے فرمایا یستب تب وہ لوگ خوشیاں منا رہے تھے معلوم ہوا کہ گناہوں سے خوشی محسوس کرنا معذب قوم کی علامت ہے امردوں کو دیکھ کر مست ہو جانا یہ استفشار یعنی خوش ہونا مجرمانہ ہے یعنی یہ مجرمانہ خوشی ہے معاشیت سے استفشار مجرم قوم کی علامت ہے قوم قوم لود علیہ السلام پر عذاب نازل ہوا تو وہ لوگ حسین امرتوں کو دیکھ کر مست ہو گئے بات ہے کہ اشعار سے اکثر مضامین کی جو ہے تدبیق ہو جاتی ہے مضمون تھا اس میں بھی بھی وہیں وہیں سے یہ آ جاتا ہے حالانکہ میں پہلے سے اشعار نہیں چنتا مضمون بھی وہی آ جاتا ہے یہ خوشی مجرمانہ تھی اور وہ امرت اور وہ امرت نہیں تھے فرشتے تھے یعنی پہلے پہل تو قوم لوت نے بہت بدماشیاں کی بہت اللہ کے غضب کے کام کیے پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے آخر میں فرشتے بھیجے امردوں کی شکل میں تھے تو وہ فرشتے لیکن اللہ تعالیٰ نے اس قوم کو عذاب دینا تھا یہ آخری اس کا امتحان تھا اور حسین لڑکوں کی شکل میں فرشتوں کو نازل فرمایا اللہ نے یہ خوشی مجرمانہ تھی اور وہ امرت نہیں تھے فرشتے تھے جو حسین لڑکوں کی شکل میں آئے تھے اس قوم کو عذاب دینے کے لیے معلوم ہوا کبھی عذاب حسن کی شکل میں آتا ہے اللہ تعالیٰ نے اس استفشار مجرمانہ پر مجرمین کی شان میں یہ آیت نازل فرمائی وجہ اہل المدینہ نتیت شروع اور بستی کے لوگ خوشیاں مناتے ہوئے آئے آہ معلوم ہوا کہ حسین لڑکوں نامحرم عورتوں کو دیکھ کر خوشی محسوس کرنا یہ استفشار مجرمانہ ہے یہ معذب قوم کی خوشی ہے بس پناہ مانگو اللہ تعالیٰ اپنی رحمت سے ہماری حرام خوشیوں کو معاف فرما دیجیے اللہ کا ساٹھوا دینا اللہ تعالیٰ اس طریقے سے علم عظیم عطا فرماتا ہے کہ شاید ہی آپ کسی سے سنیں گے کہ استفشار بھی مجرمانہ ہوتا ہے اللہ ماشاء اللہ مگر اللہ کے بہت سے بندے ہوں گے جن کا ہمیں علم نہیں کیا اللہ تعالیٰ ایسے استفشار سے بھی پناہ چاہتا ہوں اپنے لیے اپنے دوستوں کے لیے اور سارے مسلمان عالم کے لیے اور کافروں کو ایمان دے کر ان کو بھی اولیاء بنا دیجیے اور مسلمانوں کو بھی سب کو اپنی رحمت سے جنت میں بھیج دیجیے اور کافروں کو ایمان آتا فرما کر بخش دیجیے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے ما اصابك من حسن فمن اللہ حسنا سب اللہ کی عطا ہے یعنی جتنی نیکیاں کوئی نیک کام ہو جائے وہ سب اللہ کی عطا ہے اور ہم کیا ہیں خطاؤں کی پوریا ہیں ترجمان خطا ہیں وما اصابك ہے وہ ماں اصاب کمن فمن نفسک ہر برائی ہمارے نفس کی خطا ہے جو اچھا کام ہم سے ہو جائے وہ اللہ کی عطا ہے ہمارا کمال نہیں و شکر یا ربنا ہر اچھے کام کو اللہ کی عطا سمجھو اور برے کام کو اپنے نفس کی خطا سمجھو بس عطا اور خطا کے درمیان میں رہو گے تو کامیاب رہو گے ارشاد فرمایا کہ مولانا رومی فرماتے ہیں نفس فرا نست ہی سے رش مکھوں تانا یادش آیا داں کو مولانا رومی کو اللہ تعالیٰ جزائے خیر دے اور ان کی خبر کو نور سے بھر دے فرماتے ہیں کہ اس نفس بدماش سے کبھی مطمئن نہ رہو چاہے بال سفید در سفید ہو جائے گردن ہلتی ہو پیر لنگڑا کے چلتا ہو مگر نفس سے مطمئن نہ ہو اس کے شر سے اللہ کی پناہ مانگو لا تکلنی نفسی پر فتح اے اللہ اے اللہ تعالیٰ اس نفس کمینے کے حوالے ہم کو ایک لمحے کے لیے بھی نہ کیجیے اگر اللہ کی رحمت کا سایہ ہٹ جائے تو سب صوفیاء کرام اور اولیاء اللہ کی ولایت اور تصوف دھرا رہ جائے معرفت کی باتیں سب ایک طرف ہو جائیں اور ایسے اعمال صادر ہوں کہ کتے اور سور بھی شرما جائیں اللہ تعالیٰ کی رحمت کا سب لوگ شکر ادا کریں یا اللہ تعالیٰ آپ کی رحمت اور کرم سے ہم لوگ بچے ہوئے ہیں آپ کی رحمت کا سایہ نہ ہو تو ہم لوگوں سے کیا کیا کتا پن ہو جائے اللہ تعالیٰ آپ کا شکر ہے آبرو آپ کے ہاتھ میں ہے اپنی رحمت سے ہماری آبرو کو بچائے رکھیے اپنی ستاری کے پردے میں چھپائے رکھیے جزاک اللہ کی حکمت ایک صاحب نے ہدیے میں پیش کیا تو حضرت والا نے فرمایا جزاک اللہ اور فرمایا کہ اسلام ایسا پیارا مذہب ہے کہ اللہ تعالیٰ سے جزا دلواتا ہے اللہ تعالیٰ غیر محدود ہیں تو اس کی جزا بھی غیر محدود ہے بندہ کیا جزا دے سکتا ہے کسی انگریز کے ساتھ کوئی احسان کرو تو کہہ دے گا تھینک یو لیکن اسلام اللہ تعالیٰ سے جزا دلواتا ہے تاکہ غیر محدود جزا ملے آج ڈربن روانگی کا نظم تھا جمعے کے بعد مولانا یونس پٹیل صاحب کے صاحبزادے حافظ محمد پٹیل سلم ابو حضرت والا کے لیے کار لے کر اسٹنگر پہنچے ساڑھے تین بجے عبد القادر دیسائی صاحب کی گاڑی میں حضرت والا درگن کے لیے روانہ ہوئے گاڑی میں حضرت والا کے ساتھ راقب الحروف یعنی ہمارے سیدی حضرت والا میر صاحب رحمۃ اللہ علیہ حافظ ضیاء رحمان صاحب مطاہر محمود صاحب اور مفتی حسین فیاض صاحب تھے سوا چار بجے ڈربن کے مدرسے میں آمد ہوئی جہاں ملاقات کے لیے آنے والوں کا مجمع تھا اپنے کمرے میں بعض احباب سے حضرت والا نے ارشاد فرمایا کہ آخرت کو مقدم رکھو دنیا کو مؤخر رکھو کیونکہ دنیا جاری ہے دنیا جا رہی ہے اور آخرت آ رہی ہے واہ کیونکہ دنیا جا رہی ہے اور آخرت آ رہی ہے تو آنے والے مہمان کا زیادہ خیال کیا جاتا ہے جو مہمان جانے والا ہے اس کو رخصت کرنا چاہیے اسی طرح جو چیز پاس سے جانے والی ہے اس کی زیادہ فکر نہیں ہوتی اور جو چیز ہمیشہ پاس رہے اس کی زیادہ فکر ہوتی ہے لہذا دنیا جانے والی ہے اور آخرت ہمیشہ باقی رہنے والی ہے بس دنیا کی زیادہ فکر نہ کرنا اور آخرت کی فکر کرنا آخر کا تقاضا ہے اس کے برعکس دنیا پانی کی زیادہ فکر ہونا اور آخرت سے غفلت ہونا قلت عقل کی دلیل ہے عقل کی کمی کی دلیل ہے جو دنیا کی فکر زیادہ رکھے اور آخرت سے غفلت کرے عقل کی کمی کی دلیل ہے ارشاد فرمایا کہ بعض لوگوں کو اللہ صرف لڑکی دیتا ہے تو وہ مایوس نہ ہو بلکہ خوش ہو جائیں کہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا نصب لڑکی سے چلا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نانا بنے ہیں دادا نہیں بنے یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت غیر اختیاریہ اللہ تعالیٰ بعض لوگوں کو دے دیتے ہیں اور علامہ قرطبی نے اور علامہ آلوسی نے حدیث نقل کی ہے کہ وہ عورت مبارک ہے جس کی پہلی اولاد لڑکی ہو قرآن پاک میں بھی اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے یہاں و یا حب بولی میشا مفسرین نے اس آیت کی تفسیر میں لکھا ہے کہ اللہ تعالیٰ جس کو لڑکی دے وہ خوشی منائے کیونکہ اللہ تعالیٰ نے قرآن شریف میں لڑکیوں کو مقدم کیا ہے سبحان اللہ تعالیٰ قبول مبنا تقبل منا انکا انتا السمیون علیم اتوالینا انکا انت تواب الرحیم اللہ جو بڑا اس پر عمل کی توفیق نصیب فرما یا اللہ ہم سب کو تقوی کامل نصیب فرما یا اللہ ہم کو ہمارے گھر والوں کو ہماری اولادوں کو اور قیامت تک کی آنے والی نسلوں کو اولیاء اللہ شمار فرما دے یا اللہ ولی ولایت صدیقیت کی خط انتہا عطا فرما دے اللہ ہم سب کو جلد فرما لے اللہ اولیاء صدیقین کی خط انتہا عطا فرما دے یا اللہ آپ کی مہربانی سے اپنے فضل سے ہم سے راضی ہو جائیے ہم سے خوش ہو جائیے وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقی محمد وآلہ وصحبہ اجمعین آمین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ